محمد بن یوسف فریابی نے بیان کیا ورقا سے انہوں نے ابن ابی نجیح سے ان سے عطانے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ شروع اسلام میں میراث کا مال اولاد کو ملتا تھا اور والدین کے لیے وصیت ضروری تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح چاہا اس حکم کو منسوخ کر دیا پھر لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر قرار دیا اور والدین میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ اور بیوی کا اولاد کی موجودگی میں آٹھواں حصہ اور اولاد کے نہ ہونے کی صورت میں چوتھا حصہ قرار دیا اسی طرح شوہر کا اولاد نہ ہونے کی صورت میں آدھا اور اولاد ہونے کی صورت میں چوتھائی حصہ قرار دیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو سینتالیس